Jaya Amazon سنت بعد مطلب تیرت کامل وہ ہونا کامل ہوتا ہے جب چی والی ہمدردی اس درد اور احساس کی وجہ نبی روحانی پیوں جسمانی بات صرف صحابہ دے حال کو باقی ساڈے نال سامنے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے ما حمدتم سبحان اللہ تم یہ قوم ہے جلاتا بنانے یہ اردو والا قوم سبحان اللہ یہ اردو والا قوم نے

Por سبحان

کپڑا ہوئے پاٹیا ہوا دو ٹوٹے ہو ہوف بن گئے صاحب مسلمان نہیں لکھا ہے تو یہ مطلب ہے جس طرح دکھ نال دل ٹوٹتا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ یاد ہو گیا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان میرے جہان کی زندگی کا حال حال ہوئے نبی ہر کے اندر اپنی امت کے واسطے اللہ کی کا جل اٹھا فریاد کرتا ہے دور رکھی شامل بڑے بڑے پیارے پر دعا کہ دع بک گئی نو دلہ جنا مکر بھی میرا اکھا سوندیاں نے

کر کے سارے امام سال مام سم کر Oh, my سبحان اللہ Então fico na TV. não eu sou uma escolha. Foi eu, né? Amen.

سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ <laughs> سبحان اللہ سبحان اللہ اکھا سدیاں ہو دل گل سبحان اللہ کامل کامل اس کو بنے گا جس میں میں وارث دیا وحانا وحانا ضروری سبحان اللہ ضروری نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا مرشد دی سبحان اتنا سچ مرشد دی ہوے پھر مرید کامل بن سبحان اللہ بے شک بے شک یہ بھی میرے ہریا کے سبحان اللہ فقیر کی خدمت کر کے آپ پیشاب ہو گئے سبحان اللہ